فرش بچھایا زینب نے برپا ہوئی پہلی مجلس شام کے زندان میں پہلی مجلس شام کے زندان میں پہلی مجلس شام کے زندان میں شام میں وقت شام بپا شبیر کی پہلی مجلس تھی خاں کل سومت جس میں اور خطابت زینب کی عرش کے رہنے والوں نے آ کر سنی مجلس کے مجلس کے زندان میں ماتم کو وہ دیکھتے ہوئے جب ہاتھ اٹھے تو حشر ہوا سارے شہیدوں کے سر آئے لوٹ کا جب سامان ملا آئے تبر ادھر برپا ہوئی مجلس شام کے زندان میں مجلس شام کے زندان میں وقت ہوا کچھ ایسا ماتم رونے لگے سب دامودر در ہائے حسین ہائے حسین ایک صدا تھی ہوٹوں پر اکبر قاسم آ ذرا دیکھو کوئی مجلس شام کے زندان میں پہلی مجلس شام کے زندان میں درد جگر کچھ اور بڑا یاد آنے لگے وہ سب منظر کچھ نظر جب بھائی کے سر پر کہنے لگی زینب رو کر آج تیرا چہلم ہے اور ہے آج تیری مجلس شام کے زندان میں پہلی مجلس شام کے زندان میں آج کروں گی ایسا ماتم جاری رہے جو حسر تلک رونے لگے سب فرشک طبقے کاپ اٹھیں گے بام پلک یاد رکھے گی حسر تلک تاریخ بھی مجلس شام کے زندان میں میری اسیری اور تمہاری پاس کا ماتم برپا ہے قاسم کا اکبر کا عباس کا سماتم برپا ہے آج زمین سے عرش تلک دیکھیں سبھی مجلس شام کے زندان میں مجلس شام کے زندان میں دیکھا علی اصد کا جھولا دل پہ چلی تلوار ستم کہنے لگی سر پیٹ کے زینب کل تو بہت مجبور تھے ہم پر پکڑے گی آج تیرے غم میں پھپی مجلس شام کے زندان میں مجلس شام کے زندان میں تمہارا لفظ جگر جو پانی سے محروم رہا گور کفن بھی مل نہ سکا بے آس رہا مظلوم رہا آج بپا ہے آپ کے مظلوم کی مجلس شام کے زندان میں دل میں جو شبیر کا غم تھا بچوں کا غم بھول گئی بھائی کے ماتم میں وہ بیٹوں کا ماتم بھول گئی کہتی رہی یہ ہے میرے ماں جائے کی مجلس شام زندان میں نہ بچھائے سے ادا ہمیں داری دریے زہرا کی دعا ہے یہ ہے سنت زینب کی رسم میں ازاداری کی یہ بنیاد تھی